حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں قبلے کی طرف دیوار پر بلغم نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غضبناک ہوئے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا یہ دیکھ کر ایک انصاری خاتون نے آ کر اسے کھرج دیا اور اس جگہ خوشبو لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو باسٹھ